بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین اکرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے W W W dot Q U R A N S U N N A H dot com مجھے بلا پسند آیا مجھے بلا پسند آیا ان اللہ استفا آدم وہ مجھے آدم پسند آیا مجھے نو پسند آیا تیری عظمت کے کیا کہنے ہیں کہ جب تیرا نام آیا تو رب نے یہ نہیں کہا استفا ابراہیم ابراہیم کو منتخب کیا فرمان ابراہیم ہم نے ابراہیم کی ساری اولاد کو منتخب کر دیا ہے وہ ابراہیم بیوی کے منہ سے آواز نکلی ابراہیم ساری کائنات کے گھر میں رونق ہے ہمارے گھر کا پہ بچے کی آواز سے خالی ابراہیم ہمارے گھر میں بچے کی آواز نہیں قرآن اور کس سے مانگا گجرات والے سے تاکہ چوہا کوئی مل جائے آزار آزان لا يسمعون بها اس قوم کو کیا ہو گیا ہے آخے ہیں دیکھ نہیں سکتے کون ہے سننے کی صلاحیت سے آئی دل ہے حق کی آواز سمجھنے سے آسک کیا ہو گیا ہے کون مانگتے ہو جا کے قبروں سے ان سے لن لو ولم اجتمعوا ہوگا صبح يطلبهم لن شيئا کے يستنتجوه میں گاؤں پر والمكروه سارے مل کے اکٹھے ہو کے مکھی کا نہیں کر سکتے بچہ کا کر کرے گا تم نے اسلام کا نام لے کے محمد کے قرآن کو محمد کے فرمان کو بدنام کر رکھا کابے کا رب کی قسم ہے وہ لوگ جن کے پاس رحمت کائلات نہ آئے تھے وہ اس لیے مجرم نہ تھے جتنے تم مجرم ہو وہ قیامت کے دن کہیں گے ہمارے پاس تیرا نبی نہیں آیا تھا تم قیامت کے دن رب کو کیا جواب دو گے ختم اللہ والا کرو گے والا سمجھ والا سارے اشاولہ مزہ اللہ جی آنکھوں پہ پہرے لگے پٹیاں بال کے جی تم قیامت کے دن رب کو کیا جواب دو گے کیا جواب ہوگا تمہارا رب کے قرآن تمہارے پاس نبی کا فرمان تمہارے پاس سنت تمہارے پاس کتاب اللہ تمہارے پاس نبیوں کا باپ اولا ابراہیم باپ سر کائنات حضرت محمد الرسول اللہ کا باپ اسماعیل کا باپ اسحاق کا باپ بچہ نہیں ہے صحیح بچے کی آواز سے خالی قرآن لی کو آواز دی آدم کو کہا رب پہ ہب لی میرا صالحین اللہ بچہ نہیں ہے تیرے سوا کوئی دے سکتا ہوں لی اللہ بچہ نہیں صالحین اللہ دے ہے تو نبی بنا کے دے دوں کیا کہتا ہے وہی رب سال کا رقم از اچھائی کریں تجیب ہوتا ادا تبدام فلیت تجیب دیکھے تو صحیح اللہ کیسے مانگے فرمایا جس طرح میرے ابراہیم نے مانگا رب کے حالی میرا سال اللہ بیٹا دے دے اور نبی صالح فرمایا پبشر نہ ہو بے غلام خلیم ابھی زبان سے بات نہیں لکھی تھی کہ ہم نے اسماعیل کی خوشخبری سنا دی جا دے دیا چھوٹی بیوی آجرا کے گھر بچہ ہوا سارا کہنے لگی اگر اس کے گھر ہو سکتا ہے تو میرے گھر کیوں نہیں ہو سکتا اللہ اس کو بھی دے دے بمرا کہ فرشر ہوا بے اسفاق بم اسحاق یاقو ہم نے کہا دیکھ کہ جس سے مانگا ہو اس کی قدرتوں کو دیکھ ہوا میرے گھر کیوں نہیں ہوا اس کو صرف بیٹے کی خوشخبری دی تھی تجھ کو پوتے کی بھی خوشخبری دے دی ہے بس شرما ہو رہی وہ میرے لڑا احساس احساس بھی دیا یاقوب بھی دیا اور پھر دینے والے تیرے دینے پہ قربان ایسے وقت میں دیا جبکہ دینے کے لیے تیری بار کا ہمیں کوئی رکاوٹ لیکن کائنات میں کوئی سوچ سکتا بھی خود ماں کہتی ہے آلے تو انا اجور شیخا ان لشی و نشی میرے گھر ہوگا مان تو لیا لیکن پھر جب مشارت ملی تو لگی میرے گھر مجبوری کا گھر آلے تو آنا کاجو میں دور میرے گھر بچہ وہاں کا بالی شرفا اس بوڑھے کے گھر جس کے باپس گئے انا لشر نصیب کون اتا رحمت اللہ وبرکات ہر ایک محل گئی اور تم نے اس سے بولا کہ جس کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی کس سے مانگا ایک اور اس لیے بچہ کیا تھا یہ بیماری سے شفا مانگا رب مسلیت ضرور اللہ میں بھی وہ انتر ہے مراہمی شفا کا تیری بات ہے کے نلکے کا پانی پیو شفا مل جائے گی فلاں کنویں کا پانی پیو شفا مل جائے گی اور قوم کو کس طرح الو بناتے ہو اگر ان کنویں کے پانی میں شفا رکھی ہے تو ہسپتال بند کر کے ان میں پانی کے مٹکے کیوں نہیں رکھوا دیتے ہو خدا کا خوف کرو من اس طرح اللہ کا خدا پہ جھوٹی کیوں مت کسی اور دروازے سے شفا مل سکتی تو ایوب کو اس بار میں نہیں آنا چاہیے اس کا اپنا بابا ابراہیم اس کا اپنا بابا عیسا اس کا اپنا بابا یعقوب اس کا اپنا بابا یوسف یہ تو سارے اس کے بڑے ہیں یہ ان کی اولاد میں سے ہے اور اپنے بابوں کا نہیں پکارا پکارا تو بابوں کے رب کو پکارا ہے رب تم بابوں کو لے آئے ان بابوں کو جن کے ساتھ تمہاری کوئی رشتے داری اور اس کے تو اپنے ہیں اس کا تو باپ ہے اس کا تو دادا ہے اس کا تو پردادا ہے کس کو پکارا رب امی مسلی وہ انتا ہے اللہ سارا اللہ کیا ہو گئی گھر والے چھوڑ گئے اللہ سب نے چھوڑ دیا ہے تو نے تو نہیں چھوڑا ہے ہائے اللہ قرآن فخ کا جب مالو تاکہ لو ماں بھی مل جائے ماں ہی نہ ہوا ہم اسلام ماں ہوں راہ اللہ آواز اللہ سب کچھ داؤ میں لگ گیا تو کچھ بھی نہیں بچا اللہ نے کہا تیری فریاد کی دیر تھی اسی کو دعوت تیرے منہ سے بات نکلی شفا بھی ملی مال بھی ملا دولت بھی ملی اہل بھی ادا کر دیے سب کچھ دے دیا وہ مسل ہوں رحمت ملنا جتنا خرچ ہوا تھا ایک ہی دن میں اس سے دگنا رہا فرما دیا آدمی یہ نہیں مانگ رہا اور یہ مصیبت ہو رہا پریشانیوں میں گھرا ہوا رات کی تاریخی بادلوں کی تاریخی سمندر کے پانیوں کی تاریخی مچھلی کے پیٹ کی تاریخی ضرورات ان بادہ کو جائیے گا لمبیا جڑا ہو تاریخی آئی تاریخی ان تاریخیوں میں کوئی روشنی کی کرن نہیں روشنی کی اگر کرن نظر آ رہی ہے تو ایش والے کی طرف سے آ رہی ہے مدنگ ہمیں بڑھ ہوگا مدن نف دیں گی بنا زیادہ فضل قرآن نے ان تاریخیوں کا ذکر کیا کیا تھا لا الہ الا انت کا تھا کن تو محنت والے دیں عرش والے کائنات کو تو پتا بھی نہیں تیرا یونس کہاں پڑا ہوا ہے نہ گھر والوں کو معلوم نہ بستی والوں کو معلوم اللہ اس حالت میں مر جاؤں گا کہ جنازہ بھی نہیں ہوگا ضرور فرادر اللہ اللہ انت سبحان کا تھا سنہ قرآن پھر دیر ہوئی دیکھ کاگر منہ سے بات کتنی سست میں ہوں میں چل رہا ہوں منظم میں کردال کر منچل منہ ادھر منہ سے بات نکلی ادھر اندھیروں کو دور کر کے اس کی کو کشتی بنا دیا جاؤ میرے یونس کو اٹھاؤ اور کنارے پہ پہنچا کے آؤ وہ وزا لکھا منزل مومنی صرف کسی کو نہیں بخشا کسی کی مصیبت کو دور نہ کیا اور بندگان خدا تم بھی آؤ مانگو مجھ سے اسی طرح تم کو بھی نجات دے دوں گا وہ کزا لکھا ایک اور برا ہے قرآن اس کو مانگتے ہوئے مانگتے ہوئے لوگ کیا کہیں گے اس بڑھاپے میں دماغ چل گیا ہے ہائے وغیرہ کردار ربا اور کس طرح دوسری جگہ ربہ ندا ان خفیہ چپکے سے آواز کی ہلکی آواز سے چھپ کر دعا کی کہ کسی کو پتا بھی لوگ کہیں گے بوڑھے کو کیا رکھے رب بے حد بھی مل لا بہ گیا یا رسو آ گیا جاؤں ہو رب بے رسی قرآن اللہ کہتے ہیں زکری بچہ مانگا کہا اللہ صرف بیٹا نہیں چاہیے ابراہیم کا وارث بنا کے دینا قرآن اللہ کہتے ہیں ابھی اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں ابھی اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں کہ ہم نے کہا یا زکری انشر اس میں ہوں یا, یا لم من قبل سمیا لکڑی زکریہ سن لے انہی پیروں پر ہم نے تجھ کو بچے کی خوشخبری بھی دی نام بھی خود جایہ رکھ دیا ہے نام بھی رکھ دیا اتنی جلدی سنی گئی خود مانگ رہے ہیں لمحے کی دیر نہیں ہوئی کہہ گئے اللہ یقین علی غلام وکانت عمرات یا کہ وقت برق تو منت کے بارے میں کیا میرے گھر ہو جائے گا بچہ طبیبوں نے کہا تیری بیوی کے گھر بچہ ہو ہی نہیں سکتا اور میری بیوی بہت بستا الگ راست ہو جائے سر کے بال برف کی طرف پہ کہا پھر مانگا جو تھا اب نے اس سے مانگا کہ چاہے تو بہت عورتوں کی گود کو ہری کر کے بیٹا عطا کر تو اس کی بار میں کسی چیز کی کمی کتنے واقعات بیان کر بہت لمبی اور وقت تھوڑا ہے اور موسا بن رہا ہے رب بندی لینا انزلتا ہے من خیر فقیر اللہ تیرا پیغمبر کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے ہائے ہائے تم کو مانتے ہوئے بڑی حیا کی ہے بڑے آدمی ہے تم خدا کا پیغمبر موسا کلیم اللہ مانگنے کا طریقہ بتلا رہا ہے اور مانگو تو اس طرح مانگو کہو ہم گداگر تو غنی ہم تو تبنگر ہم سال جھولیوں کو بھرنے والا کیا کائنات کا کوئی جھولیوں کو بھر سکتا نہیں انی لما عماح من خیر ہائے ہائے موسا اپنی زبان سے اپنے آپ کو فقیر کہا نبی کیا کہتا ہے فقیر فقیر میں دروازے پہ آیا ہوں اللہ روٹی بھی نہیں کھانے کو سجا چھو دے گا سما تمشی الفتے یا ہم نے کہا تو نے روٹی مانگی تھی ہم نے روٹی کا بھی بندوبست کیا روٹی پکانے والی کا بھی بندوبست کر دیا ہے جو روٹی بھی دی گھر بھی دیا گھر والی بھی ادا کر قرآن اور یہ تو نبی تھے سید الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین النبی جی سید المسلی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی رمضان کے سخت کرم دے سخت موسم میں تلخ موسم میں کی یلغار کے مقابلے میں اپنے تین سو تیرہ کمزور ساتھیوں کو لے کے نکلے ان ساتھیوں کو جن کے بارے میں حدیث سے پاک میں آیا ہے کہ کچھ بوڑھے جن کی کمرے جھک گئی ہوئی ہیں کچھ جوان جو پکے درد کے مارے ہوئے کچھ بچے جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے کچھ وہ کمزور جو ہجرتوں کے بھی مارے ہوئے بخاروں کے بھی ستائے ہوئے ہجرت گزیدہ آفات رسیدہ کائنات نے کا ایک طرف کبر کی لشکر بے پناہ کو دیکھا ان کی قوت بے اندازہ کو دیکھا ایک طرف اپنے بے قصو بے ساتھیوں کی طرف دیکھا کیا ہوگا یہ کمزور ان طاقتوروں کا کب مقابلہ کریں قرآن اللہ اکبر لقد نفرکم اللہ بے بتائی دیکھا نہ تھا کمزور تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں سوچا کہ اب عرش والے کے دروازے کے دستک دینے کے بغیر کوئی چارہ قرآن اللہ کس کو پکڑا بدر کا میدان تبتا ہوا ریتا قدر کا لشکر جرار اپنے ساتھی نہیں تو نظار دیکھا اپنے ماتھے کو تختی ہوئی ریت پہ رکھ دیا صدیق پاس بیٹھے ہیں نبی کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی چہرہ مبارک آنسو سے بھی گیا سکیوں کی آواز سے میدان بدر گونجنے لگا پھر آج بھی کے اظہار کے لیے اپنے ماتھے کو ننگی زمین پہ رکھ کے کہا اللہ ان کا لکھا جہ جیسا با لو اللہ جو کچھ میرے پاس تھا میں تو لے کے آ گیا ہوں میری تو کل کائنات یہی بے بے بک ہے میرے پاس ان کے سوا کچھ نہ تھا اللہ یہ کمزور یہ بے بے بک یہ نہیں تو نظار لیکن اللہ تو تو بڑی طاقت والا ہے اللہ انتہا ان کا لکھا چاہیے کیا مانگ رہے ہیں کس سے مانگی سال اٹھائی بات فائنلی نہیں کئی پہ بتا ہو اتنا اتنا ریت کیلی ہو گئی نبی کے چہرہ مبارک سے مٹی لگ گئی صدیق بات بیٹھے ہوئے اپنے آقا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اللہ کے حبیب سر اقدس کو اٹھا لیجیے اب آپ کے رونے کو ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے آپ کی سستیاں مومنوں کے دلوں کو پھاڑ رہی ہیں اللہ کے رسول سر عزت کو اٹھائیے میرا رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا نبی نے اپنے روتے ہوئے چہرے کو اٹھایا چہرے پہ مٹی مری گئی آنکھوں کے آنسو رہا نگاہ آسمان کی طرف اٹھے گی صدیق ہاضا جبریل آجری آخری دن بہنوں نے پڑھ کے اپنے ساتھیوں کو سنا دے کہ گیارٹ والے نے محمد کی دعا کو قبول کر لیا ہے یہ بھی کال کی لگام تھانے مومنوں کی مدد کے لیے آ گیا ہے جا چکے کس کو کہا کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو ساری پکارے نبیوں کی تھی ان کی تو لی ہم گناہ گاروں کی سی ہیں یہ تو سارے پیغمبر تھے رسول تھے ان کی تو سنی ہماری کہہ سکتے قرآن ایک خاتون کو اس کے خامن نے ماں کہہ دیا قرآن لاؤ بھر اللہ نے بتلایا کہ تم بھی پکارو اس نے کہا جس طرح نبیوں پیغمبروں کی سنی اسی طرح امتیوں کی بھی سنی کہہ دیا خولا بھاگی ہوئی نبی کے دروازے پہ آئی آقا میرے شوہر نے مجھ کو ماں کہہ دیا ہے نبی یہ کائنات نے کہا اب تو اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی اس نے کہا یا رسول اللہ ایسے نہ کہیے میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ میرا کوئی بھائی نہ میرا کوئی باپ میں جاؤں تو کہاں جاؤں نبی یہ کائنات نے کہا بی ہماری بات کیا ہے تیرے خامن نے تجھ کو ماں کیا دیا تو حرام ہو گئی آقا میرے لیے کچھ کیجیے نبی یہ کائنات نے فرمایا کچھ نہیں اس نے اصرار کیا نبی نے انکار کیا اصرار کا نبی یہ کائنات اس کا بات کو جھڑک کے اندر چلے گئے بیوی تو کیا کہتی ہے اب میں کیا کروں ہائے نبی کے دروازے پہ بیٹھی ہوئی مسجد نبی کا سہن ہے خولا نے سوچا آخری دروازہ نبی کا تھا وہ بھی بند ہو گیا ہے اب جاؤں تو کہاں جاؤں ہائے دل میں خیال آیا دنیا کے تو سارے دروازے بند ہو گئے آسمان کا دروازہ تو کھلا ہے اس نے کہا فائدہ سال اور فائدہ دی ایم پڑی نہیں کری اس کا دروازہ کھلا ہے سننے سے اشر اللہ پہ دستک ہوئی خدا آندے عالم نے آسمان سے زمین کو بھیج دیا کل سمے اللہ ہو کب اللہ کی تمام دنوں کا بھی سمجھا وہ تصویر و اللہ ہو یقما کہا ہو رقبہ ان زمین بصیر نبی تو نے بھی اپنا دروازہ بند کر لیا لیکن رب نے تو دروازہ بند نہیں کیا ہے اور قرآن قرآن کہتا ہے قد سمع اللہ کون اللہ کی تجا کے لوگ ہاں اللہ اور کس کو پکارا ان اللہ سمیم اس کو پکارا جو بے قصوں کی فریادوں کو سننے والا ہے جو میں نے کی دعا کی وجہ سے آج کا نام مسئلہ ہی تبدیل کر دیا ہے اللہ دین بھیاہر المن کم نسا ان امہات ہم اللہ مرد ہوں مریند رکھول المن کرم الکول مسودا ہوں جاؤ آج کے بعد مسئلہ تبدیل ہو گیا کہ آج کے بعد اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو نہ کر دے سات مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اللہ اس کی بیوی کو اس پہ حلال کر دیتا قرآن امت کہہ رہی اور ایک اور کہ مدینہ کے چودھری اپنے دروازوں پہ کھڑے ہیں اپنی عمارت پر ترنگری کو لیے ہوئے کیا کائنات کا شہنشاہ رہا ہے ہمارے گھر میں آئے گا آج ہمارے ذہن میں اٹھے گا آپ کے سردار غزلت کے سردار کھڑے ہیں نبی یہ کائنات اپنی اونچی کسما میں شکاس ہوا ہے آپ کے سردار کی حویلی آئی غزلت کے سردار کی اور ام ایوب اپنے گھر میں بیٹھتی تھی ہے ابو ایوب کو کہتی ہے میں نے سنا ہے آج رحمت کائنات سرب میں آ رہے ہیں کہا بی بھی تم نے ٹھیک سنا ہے کہا تم بھی جاؤ نبی کو کہو آج ہمارے گھر میں آ جائے اب وہ یوگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمانے لگے امی یوگ کیا باتیں کرتی ہو اوسر قطرت کے سرداروں کے ہوتے ہوئے ہماری حیثیت کیا ہے کہہ لگی تم نے ٹھیک کہا ہے مجھ سے بھول ہو گئی لیکن نبی کی محبت میں ہوئی ہے جی یہی چاہتا تھا کہ گھر کے ہمارا گھر ایک کمرے کا ہے لیکن اگر آج ہمارے گھر میں آ جاتے تو آسمان ہمارے زمین پہ نہ اترا تھا کہ اللہ بھولی باتیں کرتی ہو اور اس کے گھرانے کے سردار تک گھر آ جاتے لگام نبی یہ کائر نے کہا ہٹ جاؤ فائن مہا مانو رتن ہٹ جاؤ میری اونٹنی کی لگام نہ سارو آج میری اونٹنی وہیں رکے گی جہاں نہ روکے گا آج اپنی مرضی سے نہیں رکوں گا خبر پھیلی کہ اوس کے گھرانوں سے گزر اب خزرت کے گھرانے سے وہ یوں بھاگے ہوئے آئے یوں کائنات کے شہنشاہ کی سواری آ رہی ہے کہاں بڑے گھرانے گزر گئے کہاں گزر گئے کہا کیسے گزرے کہا نبی نے کہا ہے آج چودھریوں کی چودراہٹ نہیں دیکھی جائے گی جبریل نے اس کی لگام خود تھامی ہوئی ہے آج وہاں کے بھی جہاں رب روکنے کا حکم دے گا ہائے ہائے ہائے امی والی کہتی ہے جاؤ ابو ایوب پھر تم بھی دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ لوگ اپنی تمنگریوں چودراہٹوں کو لے کے آئے ہیں کہ نبی کو اپنے گھر میں لے کے جائیں میں اپنے رب سے درخواست کرتی ہوں کہ رب ہمیں یہ عزت پتا کرے ابو ایوب دروازے پہ کھڑا ہے ام ایوب اپنا سر سجدے میں رکھ تھے اللہ آج اگر شہنشاہ کائنات کی سواری ہمارے گھر میں آ جائے تو تیرا کیا ہے ہائے اللہ سواری آئی شور مچا ان میں ایوب نبی سنا سواؤں میں اور تہذیب بھی جب نبی کی اونٹنی کی ہنہناہٹ سنی تو آنکھوں سے آنسو کے ساتھ زبان سے چیخے بھی نکلنے لگی اللہ اب جب ہمارے دروازے تک آ ہی پہنچی ہے تو آگے نہ جانے دینا ابھی اس کے الفاظ ہے اللہ ہچکچاتے ہوئے اپنے گھر کے دہلیز پہ کھڑے تھے اوٹنی آتی ہے جبریل نے جس کی مہار سا ہوئی ہے دیکھتی ہوئی کہ وہ گھر کہاں ہے جس گھر میں رب سے درخواست ہو رہی ہے کہ آج کائنات کا سردار ہمارے گھر میں آ جائے اب لوگ کا گھر آیا اوٹنی نے نکاح اٹھائی اور بیٹھ گئی سارا جلدی سے آگے بڑھے کہ اس غریب گھرانے میں تو اپنے رہنے کی جگہ نہیں ہے کہاں بیٹھ گئی لگائی ان چند قدم گئی پھر ابو ایوب کا چہرہ دیکھا پھر پلٹ کے آ گئی پھر لائن لگائی پھر آگے بڑھی پھر اس نے ایوب کی دعا میں تیزی آئی پھر پلٹی اور اب کے جب پلٹی ہے تو ابو ایوب کے دروازے کے اندر اپنا سر رکھ دیتی ہے اور ابو ایوب کرا ہے نبی دیکھتے ہیں صحابہ منتظر ہیں فرمایا ابو ایوب تجھے مبارک ہو کہ آج آسمان والے کے حکم پہ جبریل نے میری بہار میری اونٹنی کی مہار تیرے دروازے کے ساتھ باندھ دی ہے ابو ایوب نیچے سے آواز دیتا ہے ام ایوب سر پر اٹھا کہ عرش والے نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے اور سید آدم آج ہماری کوٹری میں آیا کہ ازا سال کا انی فائنی قریب عجیب و دعوت ادا ازاد فلیستجیبونی ولیو منو بھی لعلہم میں لال لہم یا مومنوں مانگنے کا طریقہ سیکھو اور اس انداز سے مانگو کہ ساری کائنات سے تعلق ٹوٹ جائے ایک اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے پھر ابھی تمہاری زبان سے بات نہیں نکلے گی کہ اللہ سے پہلے قبول فرما لے گا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں اپنی جھولیوں کو پھیلانے کی توفیق ادا فرمائے اور اللہ ہمیں اپنی بارگاہ سے مانگنے کی توفیق ادا کروائے الحمد للہ رب العالمین